وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين الف لام را یہ پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو ڈرائیے اور جو ایمان لے آئے ان کو خوشخبری سنائیے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا مرتبہ ملے گا کافر کہنے لگے کہ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بلا شبہ صریح جادوگر ہے سامعین اب عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے تمام انبیاء علیہم السلام بشر تھے حروف مقطعات جو صورتوں کے آغاز میں ہوا کرتے ہیں ان پر کلام پہلے گزر چکا ہے اور سور بقرہ کے اوائل میں اس پر سیر حاصل تبصرہ ہو چکا ہے ابن عباس صدی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ الف لام را سے ان اللہ ارا مراد ہے یعنی میں اللہ ہوں اور سب کچھ دیکھ رہا ہوں دحاق رحمہ اللہ وغیرہ نے بھی ایسا ہی کہا ہے یہ قرآن محکم و مبین کی آیتیں ہیں مجاہد رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کتاب سے مراد تورات و زبور ہیں قطع رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ کتاب سے مراد وہ تمام الہامی کتابیں ہیں جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی تھیں لیکن یہ خیال لا یعنی سا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان اکیانََس الناس عجبن یعنی کفار جو تعجب کرتے ہیں اس پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس میں تعجب کی کون سی بات ہے کہ پیغمبر جن سے بشر سے ہوں یعنی پیغمبر انسانوں میں سے ہوں جیسا کہ سور تغابن کی آیت نمبر چھ میں اللہ پاک نے قرون ماقیہ یعنی گزشتہ زمانوں کے کفار کا قول نقل فرمایا ہے کہ جو کہتے یعنی کیا کوئی انسان ہمیں ہدایت کریں گے یہاں کافروں کی مراد حود و صالح علیہ السلام سے تھی حود و صالح علیہ السلام کہتے ہیں اس میں تعجب کی کیا بات ہے کہ اگر تم ہی میں سے کسی پر وہی بھیجی گئی اور اسے پیغمبر بنایا گیا چنانچہ کفار قریش سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر کہتے ہیں کہ محمد نے تو سارے معبودوں کا ایک اللہ بنا دیا اور یہ بڑی ہی عجیب بات ہے ابن عباس صدی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا تو عربوں نے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ اللہ کی شان تو اس سے بڑی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخص کو رسول بنا کر بھیجیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ان لہم قدم صدق کے بارے میں اختلاف ہے ابن عباس صدی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قدم صدقن سے مراد یہ ہے کہ پہلے ہی بیان پر تصدیق کرنا اور سعادت حاصل کر لینا ہے اور اپنے اعمال کا اجر حسن پانا ہے یہ بالکل اللہ کے اس قول کے مشابہ ہے یعنی سور کی آیت نمبر دو اور تین میں لیوم درب سن شدیدہ یعنی تاکہ انہیں جنگ اور عذاب سخت سے اے نبی ڈرائیے قدم صدقین کے بارے میں مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال مراد ہیں جیسے سلاد سوم صدقہ تسبیح اور شفاعت پیغمبر علیہ السلام قطع رحمہ اللہ صلف صدق مراد لیتے ہیں ابن جریر رحمہ اللہ نے مجاہد رحمہ اللہ کی ہم خیالی کرتے ہوئے اعمال صالحہ مراد لی ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے لہو قدم و صدق فی اسلام حسان بن ثابت رضی اللہ عن صحابی رسول کا شعر بھی اس کی تائید کرتا ہے جنہوں نے فرمایا القدم اللہ الخل ہمارے اعمال و ہمارے طور طریق تمہارے ساتھ سچے ہیں اطاط ربانی کے بارے میں ہمارے اخلاف اپنے اسلاف کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا پھر بھی یہ کافر کہتے ہیں کہ تم تو اے محمد کھلے جادوگر ہو یہ کافروں کا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر اور آخری رسول ہیں